جابر بن زید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر سات رکعات ایک ساتھ اور آٹھ رکعات ایک ساتھ پڑھیں ظہر اور عصر کی آٹھ رکعات اور مغرب اور عشاء کی سات رکعات ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیرالیس